ایکد خانہ کے دونوں ہیں ساتھیوں تم نے ایک تو اپنی رب بادشاہ کو شراب پلائے گا رہا دوسرا وہ سو آل دیا جائے گا تو پرندی اس سر کھائیں گے حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے